ہماری یلغار کو روکنے کے لیے میری مسلمان بیٹی کو بے آبرو کرنے کے لیے ہمیشہ ہم ہی میں سے منافق لائے جاتے ہیں ہم میں سے چند افراد بہت بدقسمت افراد سچی بات ہے مجھے نفرت نہیں ہوتی مجھے ترس آتا ہے ان کے اوپر یاسر عرفات تجھے کشمیر کی بیٹیاں بیچ کے کیا ملا بتا تو صحیح ظالم درندے تو نے ایک عیسائی لڑکی کی خاطر فلسطین کی بیٹیاں بھی بیچی مسجد افسا بھی بیچی مجھے بتاؤ دن تیرا یہ گندا وجود زمین میں دھس جائے گا اور تب تجھے پتا چلے گا ان المنافقین فی دل الاسفل من النار تب تو کہے گا کہ یہودی بھی مجھ سے اچھے رہے تھے